شام دلی بابا شام دلی رنے دلی رے بابا سمے دلی بابا چلتے ہوئے نکل آئی ہے

نکل آئی ہے چلتے ہوئے خیم سے نکل آئی ہے حربت میں غریبوں ہاں کا اپنے سری گزارا یتیم ہو کہو اب تم سہارا مقتل ہے ہے ہے تنہائی چلتے ہوئے سے نکل آئی ہے ہوئے نکل آئی ہے سب اندھیرے کی ندا ہے تیرے سر پر شرنا نہیں آیا رسم کو تم گئے

کبھی باتھ کبھی زخمی شرے ہے دیکھا ہے کبھی بھائی پہ چلتا ہوا گند ہے شب خون عجب پائی ہے سے نکل آئی ہے ہوئے سے نکل آئی ہے ہے میں ہر شمس ہی چھایا جو اب آئے گا ہوتے ہیں سب نا پر ہے نا اب بھائی ہے جینتے ہوئے ہوم تے نکل آئی ہے ہوئے نکل آئی ہے ہونا ہے آیا میں ابھی آر جس کو ہونا ہے پایا شام کے دربار میں جس کو شکر کو بالا تیری وہ سچائی ہے چلتے ہوئے سے نکل آئی آئی ہے ہے ہے چلتے ہوئے سے نکل کوئی تمنا نا گھر جانے کی حسرے جہاں ہو گیا برپا ہے قیام مر جانے کی محل میں تمنا آئی ہے چلتے ہوئے ہیں نکل آئی ہے ہوئے خیموں سے نکل آئی ہے اپ ہاں لکھے لی لوہا ہے یہی

نکل آئی ہے ہوئے خیموں سے نکل آئی ہے ہے